ہمارے پیارے شیخ و شیخ شیخ ثانی حضرت والا قلندر زمانہ آپ نے ان کا ذکر چھیڑ دیا تو بس میں جا مجھ کے ذکر چھیڑتا نہیں ہوں کیونکہ پرانی یادیں تار ہل جاتے ہیں وہ بس اصل تو دین کی باتیں نشر ہو جائے یہ ہے ہمارے قلندر زمانہ حضرت والا سید شہ جبین میر صاحب رحمۃ اللہ کے شعر ہیں اکثر اشعار حضرت والا یہ محبت نہیں ہے نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی ہاں۔ سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں ماشاء اللہ تیس برسوں میں ایک لمحے بھی کتنے ساتھ کتنا چپکے رہتے تھے کبھی غفلت کی باتیں نہیں سنی بہت بڑی بات ہے یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کریں کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا بخاری شریف میں آتا ہے زنا زنا النظر آنکھوں کا ہے نظر بازی اور مشکا شریف میں آتا ہے لان اللہ ناظر المنظور آئی لانا تو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہیں اور جو دکھا رہی ہے دکھا رہا ہے اپنے آپ کو بنا سوار کے اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں زنا کار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ملعون جس کو پکارا خرید نظر سے جو لانت خدا کی خرید نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں خرید نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی گناہوں کی اگر عادت نہیں چھوٹ رہی نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہے بار گاہ سمد میں سمد یعنی بے نیاز اللہ تعالی کہ محبوب ہے بار گاہے سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں کہ محبوب ہے مار گاہے سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں آگے فرماتے ہیں نزلہ زکام بھی چل رہا ہے یہ تو کراچی کی سوغات ہے اور کیا حال ہے حضرت والا رحمۃ اللہ شیر پہ بہت مست ہوتے تھے خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں یہ ہمارے مرشد ثانی حضرت والا قلندر زمانہ صدیق زمانہ میرا بال بال ان کے احسان تلے دبا ہوا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ مرشد بھی حضرت سید جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ کے بہت زبردست درد میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں فرماتے ہیں کہ آگے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کھلے عام صاف بات فرماتے تھے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شولہ بپا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کیا طریقت لگا رکھی ہے تصوف لگا رکھا ہے حضرت والا ہمارے حضرت میسا رحمتہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شولا بپا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں سن رہے ہو نظر زکام برداشت کرے آج ہوتا ہے جب موسم بدلتا ہے تو کبھی کبھار کا گناہ معصیت کیسی یاروں کہا کا گناہ معصیت کیسی یاروں تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں تیس برسوں میں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں آگے بہت محبت میں ہے شیخ کی محبت تمام مقاماتی کنجی ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے شیخ کی عقیدت جتنی زیادہ شیخ سے محبت اللہ کے لیے ہوگی اتنی پھر اللہ کی بھی محبت ہوگی یہ دونوں سائڈ سائڈ ساتھ ساتھ چلتی ہیں حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ تھے دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہے محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں آگے فرما رہے محبت کو کوئی اگر جسم ملتا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت کے ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سونی ہے محبت کی باتیں اگر شیخ ڈانٹ بھی لگاتا ہے تو صحیح محبت ہوتی ہے وہ ڈانٹ اس لیے لگاتا ہے ماں تعلق اللہ کے لیے اگر ہم لوگ نفس کا ڈینٹ تو ڈانٹ سے ہی نکلتا ہے اور آخری شعر ہے خدا جن تم ایک صاحب جو ہے وہی آپ چچا ساگ کی بات بتایا تھا نا چچا ساگ سے کہنے لگے کہ وہ یعنی میں نے ان سے عرض کیا کہ آج کل ان سے ایک صاحب کو ڈانٹ بہت پٹ رہی ہے دونوں سچے صاحب نے بڑی اچھی بات ہمیں ارے شیخ کی ڈانٹ میں محبت ہوتی ہے تم سمجھتے نہیں ہو محبت جو کرتا ہے وہی تو ڈانٹ لگاتا ہے <laughs> باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ نہیں لگاتا بیٹے خبردار تم فیس بک پہ بیٹھے دو خبردار تم لڑکیوں کے چکروں میں پڑھے میں تمہاری شادی کرا دوں گا مگر لڑکیوں کے چکروں میں مت پڑھنا <laughs> تو یہ ڈانٹ میں بھی محبت ہوتی ہے اور آخری شعر ہے کیونکہ ان کو بھی بڑی ڈانٹیں پڑی ہیں میسر صاحب کو ہاں۔ بڑی ماشاء اللہ نالائک کا لام ہٹاتی ہے <laughs> آخری شعر ہے خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر یعنی ہمت سے اس تمنا کا خون کرو بیڈ اچھا لگ رہا ہے صبح کا وقت پانچ پچاس پہ نماز ہو رہی ہے بیڈ اچھا لگ رہا ہے فجر کی نماز چلی جا رہی ہے اپنا بیڈ عزیز ہے اللہ کی حکم عزیز نہیں ہے دوسرے لوگ پاگل ہیں جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ بہت اسپیشل ہیں جو آپ بیٹھ پہ پڑھے ہیں ہمت کرنی چاہیے خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش خدا جن تمنا سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر کہ یہ کہ یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں میں کہ یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں اپنا نام بھی لیا ہے حسرت اور عشرت اللہ رکھیے ساقی کو سلامت اے خدا یہ دعا عشرت کی صبح و شام ہے عشرت بھی آیا اس میں ماشاء اللہ بالکل وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہوئی کہ سب یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضمیر تو یہ ہیں حضرت والا آپ چلے آئیں گے تو میرے زندگی کا مقصد ہی کیا <coughs> مجھے بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے مگر ڈھائی سال دو سال تقریباً رحمۃ اللہ زندہ رہے اس سے بڑے ہم لوگوں کو ڈھارس رہی ایک دم چلے آتے دونوں حضرات تو بڑا مشکل ہو رہا تھی پھر دو سال کے بعد وہ کیا اپنا ماشاء اللہ کتنی سو کتابیں اور لکھ کے گئے رات دن ایک کر کے کیا انہوں نے خون تمنا کیا اس کے تو مطلب زبان بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کر سکیں تو دنیا کے وہ انگور کے کیڑے ہیں جو انگور کے پتے پر عاشق ہو گئے ہیں حضرت حضمیر رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ کے بارے میں کیا شعر لکھا ہے من اے من من اے تو درمان دل رن من فارسی کی بہت اچھے اشعار میر حضمیر رحمۃ اللہ اے میرے پیارے شیخ آپ ہی میری زندگی بلکہ زندگی سے زیادہ محبوب ہے اور میرے دل بیمار کا درما ہے اے سکون دل سکون جان من اے بہاری دل ویران من آپ ہی میرے قلب و جان کا سکون ہے اور میرے دل ویران کی بہار ہے سہان اللہ اے ای دل رنجور ماں اے قرار ای دل محجور ماں میرے دل بیمار کی آپ ہی دوا ہے اور میرے دل بے قرار کا آپ ہی قرار ہے سہان اللہ اندر عالم ہے چمارا یار نے جس تمہارا درجہ دلدار نے پورے عالم میں آپ کے سوا میرا کوئی اپنا اور کوئی دل کے قریب نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو گہرا دوست کون ہے وہ حضرت اللہ اپنے شیخ کو بنایا ہوا دل کے قریب چونکہ اللہ کے لیے تعلق ہے فرما رہے ہیں من عاشق حق مثل تو ہم چانا فدا برنام میں نے آپ جیسا اللہ کا عاشق نہیں دیکھا جو ہر وقت پروانے کی طرح اللہ تعالیٰ پر فدا ہو سبحان اللہ بڑی بہت بڑی بات ہے ہم یعنی ایک چھوٹا سا عمل مگر یہ چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے نوے سال کی عمر میں کوئی لڑکوں سے نظر بچائے کتنی بڑی بات ہے ہم لوگ تو سفید داڑھی کے بعد اپنے نفس سے بھروسہ کر کے عورتوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور حضرت والا تو داڑھی والوں سے ہی نظر بچاتے تھے کہ ذرہ برابر بھی حضرت والا فرماتے اس میں کشش ہوتی نمک ہوتا تو میں سے نظر جھکاتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میرسا رحمۃ اللہ بھی آخری عمر تک لڑکوں سے دائیں بائیں بٹھاتے تھے ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے سبحان اللہ فرماتے ہیں اے بلند از قیل و کالے دشمنا اے کہ تو آرام جانے دوست آپ دشمنوں کے قیل و کال سے بالا تر ہیں وہ آپ کے مقام کو کیا جانے اور آپ دوستوں کی جان کا آرام ہے پھر آگے کیا زبردست بات فرمائی کال تو پیدا شود از حال تو حال تو شاہد بود بر کال تو آپ کا قال آپ کے حال سے پیدا ہوتا ہے یعنی پہلے آپ عمل کرتے ہیں پھر بیان فرماتے ہیں اور آپ کا حال آپ کے قال پر شاہد ہے اور جہاں آپ بیان فرمائیں گے ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے عمل پر شاہد بھی ہوگا گواہی بھی دے رہا ہوگا سبحان اللہ بینا مندر تو حیات اندر حیات صد قمر صد شمس و صد ہا کائنات آپ کی جان پاک میں تعلق معلّہ کی عظیم الشان قوت کی برکت سے بے شمار جانے دیکھتا ہوں کہ بلکہ سینکڑوں سورج سینکڑوں چاند اور سینکڑوں کائنات آپ کی ذات میں نظر آتی ہیں کیونکہ ان کے دل میں مولا ہے جانے من تیرا در خلوتے من قربان تو در جلوتے میری روح خلوت میں بھی آپ کو تلاش کرتی ہے اور جلوت میں بھی الل اعلان آپ پر فدا ہے حضم صاحب حسار ڈرتے نہیں تھے شیخ پہ فدا ہوتے تھے صاحب صاف نظر آتی تھی عجیب محبت تھی حضم اللہ کی حضرت والا سے مائک پہ ڈانٹ لگاتے تھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ مجلس ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے <laughs> سبحان اللہ یا آپ نے کیونکہ ذکر چھیڑ دیا نا تو وہ ذکر جو چھیڑ جاتا ہے ایک تو روزہ مبالک کا کوئی ذکر چھیڑ دے <laughs> وہاں بہت عرصہ رہا پھر حضرت والا رحمۃ اللہ کا میسا رحمۃ اللہ کا عجیب حالت ہو رہی ماشاء اللہ اس لیے یہ اشعار پڑھ دیے ورنہ اس مجلس میں کوئی پڑھنے نہیں تھے مجھے <laughs> یہ تو نجی مجلس میں پڑھی جاتی ہے ایسے ہی بیٹھے میں وہ تو پڑھ لی جائے ہفتے واری مجلس میں تو اصلاحی باتیں ہوتی ہیں عمل والی نحمد رسول کریم سنت ہے بار بار اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے اور عمل کی توفیق ہو جائے پانی پیتے وقت بسم اللہ کہہ کر پانی پینا ہے اور پینے کے بعد الحمد کہنا اب یاد رہی یا نہیں ہے کیونکہ پانی پیا تین سانس میں تو پیتے ہم لوگ الحمد بیٹھ کے ہی پی لیتے مگر بسم اللہ کہہ کر نہیں پیتے اور پینے کے بعد الحمد کہا نہیں کہا نا کہا تھا پانی پیتے وقت بس وہ پیاس لگتی ہے حضرت سرو صاحب یہ کہتے تھے جب کھانا تیز بھوک لگی ہو تو وہ تو یاد رہتی ہے الحمد للہ لذیت عامنہ و <laughs> و جالانہ مسلم مگر یہ بسم اللہ والا برکت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہیں رہتی حضرت یہی فرماتے تھے عمل کون کرے گا اتنی نعمت اللہ نے پانی کی دی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے بار بار تکرار کریں گے تاکہ عمل ہو جائے دوسروں کو تھوڑی سنانا ہے خود عمل کرنا حضرت یہی فرماتے ہیں بڑا اچھا مولانا سرمد حضرت کو یہی لکھ کے دیتے ہیں بار بار پرچہ روزانہ لکھ کے دیتے ہیں حضرت سارا بیان میرے لیے تھا سارا بیان کوئی اپنے لیے سمجھے گا تو پھر فائدہ بھی ہوگا پانی پینے کی ایک چھوٹی سنت ہے آج بسم اللہ کہہ کر پانی پیئیں اور پینے کے بعد الحمد للہ کہنا باقی پانی پینے کی بات کی دعا ہے بسم اللہ الحمد نہیں پڑھتے تو دعا کوئی خاک پڑے گا <laughs> مگر ماشاء اللہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں ہمارے حضرت نے ماشاء اللہ اپنے شیشے پہ لگا رکھی ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بھی یاد فرما لی تھی ٹھنڈا پانی پیتے تھے الحمد للہ اللہ خون ازمن فروۃم برحمتی ولم یا جا ملحم جاجم ایک بہت بوڑھے آدمی ہمارے حضرت کے پاس آتے ہیں ماشاء اللہ اسی سال قریب عمر ہے لاٹھی لے کر آتے ہیں <coughs> تو جب بھی غرفہ میں پانی پیتے ہیں تو غرفہ میں پانی پینے کی سنتیں لگائی لگائیں حضرت کے پاس موجودہ شیخ کے پاس بوڑھے نظر بھی نہیں آتا وہ گھس کے دیکھ رہے ہیں کہ پانی پینے کی کیا سن پینے کے بعد کی کیا دعا ہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں باقاعدہ ٹھنڈا پانی پیا غرفہ میں جو لگا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ پانی پینے کی دعا پڑھ رہے ہیں کیونکہ روزانہ آتے ہیں ان کو چسکا لگ گیا سنتوں پہ عمل کر لیا بھائی میری تو اب چل چلاؤ کا وقت ہے چلو سنت پہ عمل کر لوں <laughs> حضرت والا ان کو ہنساتے ہیں ماشاء اللہ کہ آپ دوسری شادی کرو گے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں <laughs> اسی سال کے بوڑھے کو ہنسا رہے ہیں تو یہ والی دعا ہے الحمد للہ لذیذ آزمن فراتم برحمت ہی ولم یا اجاجم ضنو بنا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی <clears throat> پڑھتے تھے حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ موجودہ شیخ زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامر قاتم علی بھی پڑھتے ہیں اور طائف صاحب کو بھی دیکھا اثر صاحب کو بھی دیکھا اس فقیر کو بھی جب یاد آ رہا ہے الحمد للہ یہ دعا پڑھ لیتا ہوں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا مظاہر ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگ آ رہی ہے اس میں مشکل کیا ہے ایک لائن کی دعا یاد کر لیجیے سنت والی کتاب ہے آپ کے پاس یاد کر لو اس کو محبوب بنتے آئیں گے چہرہ کیسا بھی ہو اصل تو اتباع سنت سے اللہ تعالیٰ کا انسان محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے اور تو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں دل کس کا اچھا ہے رسول کریم یہ بہت ہی قیمتی آواز ہے بہت پہلے پڑھا تھا میں سوچ بہت عرصے سے تھوڑی سی باتیں عرض کر دیتا ہوں حضرت والا کا بیان ہے صبر اور مقام صدیقین گھروں میں رکھا ہو سکتا ہے ہم نے پڑھا بھی ہو مگر جب بار بار سنائی جاتی ہے تو بات دل میں اتر جاتی ہے انیس شعبان المعظم چودہ سو انیس ہجری اب چودہ سو انتیس چل رہا ہے محرم شروع ہو گیا نا نو دسمبر انیس سو اٹھانوے بروز بدھ نائنٹی ایٹ میں پونے دس بجے صبح والدہ مولانا مظہر مظہروں کا انتقال ہو گیا یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ کی اہلیہ محترمہ پیرانی صاحبہ ہماری امی جان کا انتقال ہو گیا انا انا للہ و راجعون اور پچاس سالہ رفاقت کا باب بند ہو گیا جس سے قلب پر بہت اثر ہے لیکن الحمد میرے بزرگوں کے فیض سے دل بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہے حضرت والا خود ہی بیان فرما رہا ہے کہ اپنی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور پھر بیان کے لیے بھی تشریف لائے اپنے دینی کام نہیں چھوڑا لیکن الحمد حضرت والا خود فرما رہے میرے بزرگوں کے فیض سے دل بالکل اللہ تعالی کی مرضی پر راضی ہے جس پر احکر کے چند اشعار ہیں حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں صدماؤ میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے پچاس سال تک ان کے جو حالات رفیہ دیکھے اس سے احکر کا یعنی حضرت والا رہے رحمۃ اللہ علیہ عارف بلّہ شیخ العظم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے احکر کا گمان اقرب الیقین یقین ہے کہ ایک صاحب نسبت بڑی اور بہت بڑے درجے کی ولی اللہ تھی دین میں ہمیشہ میری مددگار رہیں برسوں سے غیر ملکی اسفار ہو رہے ہیں کبھی حائل نہیں ہوئی ان کی وجہ سے ہی مجھے اپنے شیخ پھل پوری رحمت اللہ کی خدمت میں رہنا ممکن ہوا کیونکہ شیخ کے ساتھ میرے تعلق کو دیکھ کر نکاح کے بعد ہی انہوں نے مجھے خوشی سے خوشی سے اجازت دے دی کہ آپ جب تک چاہیں شیخ کی خدمت میں رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ ایسی بیویاں کم ہو ملتی ہیں اگر کسی کو ایسی ملی بھی ہے کہ آپ جا کے سہروزہ لگائیں چلہ لگائیں تو بڑی نعمت ہے شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بھی کہا آپ جس حال میں رہیں گے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کھائیں گے تو ہم بھی کھائیں گے ایسا ہونا چاہیے نیک عورت کو اب نیک بننے جا رہی ہیں آپ ماشاء اللہ تو ایسے ہی شوہر کے ساتھ فاقوں میں بھی شوہر کا ساتھ دیں آپ کھائیں گے تو ہم بھی کھائیں گے آپ فاقہ کریں گے تو ہم بھی فاقہ کریں گے آپ جنگل میں رہیں گے تو ہم بھی جنگل میں رہیں گے آپ جو کھلائیں گے کھا لیں گے جو پہنائیں گے پہن لیں گے آپ سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کریں گے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا کہ پوری زندگی کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی بہت بڑی بات ہے یہ باقی بہت بڑی ولی اللہ ایسی کہاں عورتیں آج کل ہیں دنیا میں دل میں دنیا کی محبت بالکل نہیں تھی جانتی ہی نہیں تھی کہ دنیا کیا چیز ہے جب گھر میں جاتا تو اکثر دیکھتا کہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے یہ بھی ان کی کرامت تھی کہ برسوں سے مختلف امراض لاحق تھے لیکن معمولات میں کوئی فرق نہ آتا تھا اور آج تو ہم لوگ ہٹے کٹے ہیں ماشاء اللہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کیسی نعمتیں دے رہے ہیں اور معمولات پورے نہیں کرتے انتقال کے قریب ان کے پاس تیماردار عورتوں کو نہایت عمدہ اور عجیب و غریب قسم کی خوشبو محسوس ہوئی مگر ان چیزوں میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں <clears throat> بہت سی عورتیں انہیں چیزوں میں پڑھی جاتی ہیں خوشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے نعمت ہے اہل اللہ کی کبھی کبھار آ جاتی ہیں نہیں آ رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مولانا مظہر صلی اللہ جیسا لائق متقی عالم بیٹا بیٹا عطا فرمایا بہت بڑی بات ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دین کا عظیم الشان کام لے رہے ہیں اور ان کے بیٹے بھی حافظ عالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو میری اولاد کو قیامت تک خدمات دینیا کی توفیق بخشیں اور قیامت تک میری اولاد میں علماء ربانین اللہ سطح ولایت صدیقیت پیدا ہوتے رہیں تاکہ جو دینی ادارے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان کو قیامت تک با حسن وجوہ چلانے کی میری اولاد کو اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائے اور قبول فرمائے آمین انتقال کے بعد بہت بہت سے سے لوگوں نے مباشرات منامیاں بھی ہیں یعنی بہت سے لوگوں نے خواب میں دیکھا خواب جو ہے نبوت کا چھیالیسواں اچھا ہے حصہ ہے اچھے خواب علی شریف میں آتا ہے نبوت کا فورٹی سکسواں پارٹ ہے مفتی حسین میاض صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا جو جنوبی افریقہ کے عالم ہیں میرے بہت خاص احباب میں سے ہیں اور میرے مجاز بھی ہیں حضرت والا فرما رہے ہیں انہوں نے انتقال کے دوسرے دن خواب دیکھا وہ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن فرشتہ نے ان کو روک دیا ابھی نہیں جاؤ پوچھا کہ پیچھے کون آ رہی ہیں مفتی حسین بیات نے کہا یہ میری ماں ہے یعنی والدہ مولانا مظہر سلم ہوں فرشتے نے ان کو راستہ دے دیا اور جنت میں داخل ہو گئی ماشاء اللہ تو یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ جب بھی حضرت والا کی قبر پہ حاضر ہوتے تھے پیرانی صاحبہ ہماری جو امی جان ہیں یہی جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے ان کی قبر بھی حاضر ہوتے تھے حضرت والا کے صدقے بھی دعا مانگتے تھے اور ان کے صدقے بھی دعا مانگتے تھے اللہ والوں ان قبر پہ جا کے ان کے صدقے دعائیں مانگ سکتے ہیں اب دوسرا ایک خواب آ رہا ہے اتنی نیک خاتون جدہ میں مولانا الرحمان صاحب کی اہلیہ نے خواب میں دیکھا ان کے گھر بھی میرا بیان ہوا یہ مولانا شاہ اور راہ صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں بہت بڑے عالم ہیں تو ان کی اہلیہ بھی بہت نیک ہیں میرا <laughs> ان کے گھر بیان ہوا تھا جدہ میں تو ان کی اہلیہ کا باقاعدہ مولانا حافظ سمی اللہ صاحب کے ذریعے پیغام آیا تھا کہ کمال کے بیان سے اور یہ جو کتاب پڑھ کے سناتے ہیں اس سے بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے اس میں میری تو کوئی بات نہیں ہے حضرت والا کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ بہت نیک خاتون ہیں مولانا عبدالرحمٰن صاحب بہت بڑے اللہ والے عالم ہیں ان کی اہلیہ نے خواب میں دیکھا کہ نہایت شاندار لباس پہنے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے اور بھی کئی احباب نے دیکھا کہ والدہ مزہ ایک اتنے بڑے کمرے میں ہیں جس کی چھت نظر نہیں آ رہی اور زمین سے کوئی بہت چمکدار چیزیں اٹھا رہی ہیں جس کی تعبیر یہ دی گئی کہ یہ سال ثواب ہے جو ان کو پہنچ رہا ہے کیوں نہیں پہنچے گا بھائی اور احقر کے احباب میں سے جناب ظفر اقبال صاحب انجینئر جن کو انتقال کی خبر نہیں تھی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مولا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور احقر کے یہاں بھی کوئی جنازہ ہو گیا ہے اور دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا جنازہ احقر کے گھر سے نکل رہا ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ والدہ مظہر صلی کی مغفرت بے حساب فرما کر جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے اور ہم پسمندگان پسمندگان کو کو کو پسمند ماندگان صبر جمیل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو یہ حضرت والا کا بیان ہوا تھا جمعے کے دن <clears throat>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 اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ بھی ہے تفسیر المعانی میں اللہ معلوسی رحمت اللہ فرماتے ہیں اول خطاب تو صحابہ سے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اس میں ضمیر کم کی حاضر کی ہے مگر صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ہم ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے ہر مسلمان کا امتحان ہوگا ولا کے معنی ہے امتحان لینے کے جیسا سورہ ملک میں آیا ہے کم بلو کم ائو کم عملہ اے انسانوں ہم تم کو زندگی ہم نے اس لیے دیے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور زندگی کے بعد موت دیتا ہوں تاکہ تم واپس آ کر مجھے اپنا حساب کتاب پیش کرو مجھے بھی ہم سب کو اپنا حساب کتاب دینا ہوگا جوانی کہاں برباد کی پیسہ آیا تو صحیح آیا خرچ کہاں کیا اس کو اللہ آلوسی تفسیر علمانی میں لکھتے ہیں حقیقت ابتلا اور حقیقت اختباء کا عام مفہوم تحصیل علم ہے جس کا امتحان لیا جائے اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ اس کے اندر کیا قابلیت ہے جیسے مدرسوں کے ممتحن اور محتم اسی لیے امتحان لیتے ہیں کیونکہ ان کو خبر نہیں ہوتی طالب علم میں کتنی قابلیت ہے اس کو سبق یاد ہے یا نہیں اور یہ پاس بھی ہوگا یا نہیں تو یہاں قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے لیکن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس مفہوم کی نسبت کرنا محال ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ناوز بلّہ اللہ تعالیٰ یہ علم حاصل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں کہ کون کس درجے کا صابر کس درجے کا وفادار ہے اور یہ اللہ کے لیے محال ہے کہ وہ اپنے بندوں کی قابلیت سے بے خبر ہو کیونکہ لطیف القبیر وہو علیم بذات صدور وہ لطیف ہے خبیر ہے علیم ہے ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے سینے میں دل ہے نا دل کے اندر جتنے بھی راز ہم نے چھپائے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے اس لیے کوئی اگر لڑکی کا لڑکی کو چھپا کے باتیں کرتا ہے اور کس سے چھپے گا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا یو ٹیوب پہ بیٹھتا ہے گیم کھیلتا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں یا کوئی جو ہے کوئی عورت ہے وہ اس طرح کی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ سینوں کے حالوں کو جانتے ہیں لہٰذا یہاں امتحان کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی قابلیت قابلیت صبر جاننے کے لیے امتحان لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بغیر امتحان جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے <laughs> ہماری طاقت دست و بازو سے وہ باخبر ہے لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کا فقط لفظ امتحان اور ابتلا استعمال فرمانا تحصیل علم کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے عاشقوں ہم تو اپنے عاشقوں کے مقامات کو جانتے ہی ہیں کہ وہ ہر حال میں صابر اور میں وفادار رہیں گے لیکن اس امتحان سے سارے عالم کو دکھانا چاہتے ہیں کیا حال ہے جناب سارے عالم کو دکھانا چاہتے ہیں سارے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی تاریخ سازی کرتے ہیں کہ میرے عاشق ایسے باوفا ہوتے ہیں کہ مصیبت میں ہی مجھ کو نہیں بھولتے یہ دکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اور نعمتوں میں بھی مجھے فراموش نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ مصیبتوں میں بھول جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں لہٰذا یہاں امتحان سے تحصیل علم کا مفہوم محال ہے یہ تو بندوں کے لیے ہے کیونکہ ہم تو محتاج ہیں ہم امتحان کے ذریعے دوسروں کی قابلیت کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ امتحان سے بے نیاز ہیں وہ بغیر امتحان ہمیں خوب جانتا ہے بہت غور سے سنیے بہت بڑے عارف عارف بلّہ کی باتیں اور بہت یعنی زبردست باتیں ہمارے صبر کا بات ہو رہی ہے ہمیں صبر کیسے کرنا ہے زندگی میں آئیں گی پریشانیاں اس کا بہت زبردست علاج ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر امتحان کے خوب جانتا ہے ولا قرآن شریف کی آیت ہے ولا نبل ضرور بے ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے یعنی ان آزمائشوں سے مجاہدات سے تمہیں گزاریں گے تاکہ سارے عالم میں اے ایمان والوں تمہاری وفاداری کی تاریخ روشن ہو جائے اور تمہاری وفاداری بھی ہمارے فضل سے ہوگی ہماری امداد سے ہوگی وما صبر کا اللہ بلّہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے تو امت کہاں سے صبر لائے گی ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے اللہ صبور شکور ہوں فی فی آئینی صغیرہ آئین ناسی کبیرہ یہ حضرت والا کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا اس پہ حضرت والا نے بیان فرمایا تھا اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجیے اور میری نظر میں آپ مجھ کو چھوٹا دکھا دیجیے اور مخلوق کی نظر میں آپ مجھ کو بڑا دکھا دیجیے میری نظر میں مجھ کو صغیر رکھیے لیکن بندوں کی نظر میں کبیر کر دیجیے تاکہ جب کوئی دین کی بات پیش کریں تو وہ سر آنکھوں پر قبول کر لیں اس لیے دین کے خادموں کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کیونکہ امت میں اگر ان کی عزت و قدر و منزلت نہیں ہوگی تو پھر ان کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی لہٰذا جب مخلوق تعریف کرے تو شکر ادا کرو اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی کہ مخلوق میں ہم بڑا دکھا رہا ہے لیکن اپنے کو بڑا سمجھنا حرام ہے اس لیے روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہو اے اللہ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں انجام کے اعتبار سے کیونکہ ابھی معلوم نہیں خاتمہ کس حال پر ہونا مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور سے سنیے گا بولا نبل گم بشعین یہ صرف میں پڑھ نہیں رہا اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں آزمائش میں نہیں رکھا ہوا تو آگے آزمائشیں آ سکتی ہیں ہر طرح کی آزمائشیں آئیں گی اس لیے اس کو دین کو چھوڑنا نہیں ہے اگر دین پہ نہیں چلیں گے پھر بھی آئیں گی چلیں گے پھر بھی آئیں گی تو یہ کیوں یعنی دین پہ چل کے آزمائش ہے مگر اس پہ آگے اس کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کا پورا جواب ہے اس کا ولا نبل بشعیم ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں گے ضرور لیں گے ہم سب کا جتنے مسلمان ہیں مگر امتحان جو ہوگا بہت ہلکا ہوگا <laughs> آگے فرمایا شعیم اس میں جو تنوین ہے تقلیل کے لیے یعنی بہت ہی کم شعی کے معنی ہیں شعی کہتے ہیں چیز چیز جیسے ہے شعی ان اس میں بھی تنوین لگا دی نیچے دو زیر ہے نا اس کا مطلب ہے تھوڑا اور با داخل کر دیا جس کے معنی ہوں گے شعی ان بولا نبل کم بھی شعیم ایک تو شعی کا مطلب چیز ہوتا ہے اور شعی سے پہلے با لگا دیا یعنی بہت ہی کم بہت ہلکا شہی ان کا بھی کچھ جز یعنی قلیل ترین لیسٹ سب سے لیسٹ <laughs> بہت ہی ہلکا پرچا ہوگا لہٰذا زیادہ گھبراؤ مت اور کس چیز میں امتحان ہوگا آگے پرچہ مضمون بھی بتا دیا پیپر بھی آؤٹ کر دیا اللہ مالوسی تفسیر سے فرماتے فرماتے اگر امتحان لینے والا سوالات کو پہلے ہی سے بتا دے تو بتائیے کتنا آسان پرچا ہو جاتا ہے پیپر آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے امتحان کے پرچوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں سبجیکٹس میں تمہارا امتحان ہوگا اس لیے امتحان کے پرچوں سے آگاہ فرما دیا اور تفسیر علمانی میں ایک وجہ اور بیان فرمائی کہ مصیبت یعنی جو مصیبت اچانک آ جاتی ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے اگر معلوم ہو جائے کہ مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے فیلڈ تیار ہو جاتی ہے اور صبر آسان ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا کہ فلاں فلاں مصیبت تم لوگوں کو آئے گی اور ان مصائب میں تمہارا امتحان ہوگا تو پہلے ہی سے علم ہو جانے سے پرچہ اور آسان ہو گیا اس لیے اکثر مریض کافی دن تک بیمار رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے متعلقین دھیرے دھیرے اس مصیبت کے لیے تیار ہو جائیں جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آخری عمر میں یعنی <clears throat> لگ رہا تھا کہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں آہستہ آہستہ صبر آہستہ آہستہ جب دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ یا قریبی عزیز چارپائی پر پیشاب پخانہ کر رہے ہیں تو جن کی موت سے ڈر رہا تھا وہ خود ہی دعا مانگنے لگتا ہے یا اللہ میری اماں ابا کو یا بیوی یا شوہر کو یہ تکلیف نہ دیجیے اب تحمل نہیں رہے اگر اب زیادہ دن تک فالج رہے گا تو میرے ماں باپ کی کھالیں سڑ جائیں گی زخمی ہو جائیں گی اور تمام بدن سڑ جائے گا کروٹ نہ لینے سے بدن سڑ جاتا ہے یہ حرکت جو ہے ہماری حفاظت ہے ہم لوگ حرکت کرتے ہیں نا کروٹ لیتے ہیں ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے جو ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں اگر ایک دن ایک ہی طرح سے لیٹے رہے تو کھال زخمی ہونے لگتی ہے اسی طرح جی، اس طرح جب کوئی بیماری بہت زیادہ ایسا بیمار ہو آئی سی یو ہو وینٹیلیٹر لگا ہو تو حضرت والا رحمۃ اللہ اس کو دعا دیتے اللہ اس پہ رحم فرما بس اس میں ساری دعائیں آ گئی جیسے اصحاب کہاف کو اللہ نے سلا دیا تقریباً تین سو سال تین سو سال تک وہ سوتے رہے اور زندہ بھی رہے مرے نہیں تین سو سال بہت بڑی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے بس صرف نیند تاری کر دی تھی جب ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ غار میں گئے ایک کتا ان کے ساتھ جانے لگا یہ اصحاب کہا اس کو پتھر مار رہے تھے کہ تو کہاں سے آ رہا ہے منہوس تو اس کو پالنا بھی جائز نہیں تفسیر المانی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی اس نے کہا میں کتا تو ہوں لیکن مجھے عام کتوں کی طرح مت سمجھنا میں آپ کی حفاظت کروں گا علامہ آلوسی لکھتے ہیں اس کا نام قطمیر ہے اور ان اولی اللہ کی برکت سے وہ بھی جنت میں جائے گا اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں کبھی آنا نہیں چھوڑنا چاہیے جب کتا جا رہا ہے تو ہم لوگ تو اشرف المخلوقات ہیں پھر مسلمان ہیں کلمے والے ہیں اللہ والوں کے جا کے بیٹھ جائیں جب کتا جائے گا تو انشاءاللہ ہم بھی چلے آئیں گے جنت میں تھرڈ <laughs> کلاس کے ڈبے ہی صحیح اس لیے صحبت اللہ والوں کی کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر تو دیکھو کتا جیسا ناپاک جانور نجس جانور جس کا لواب دہن یعنی جو تھوک ہوتا ہے پیشاب کے برابر ناپاک ہے اس ناپاک کو بھی اللہ تعالیٰ پاک کر کے جنت بھیج دیں گے یہ ہے اللہ والوں کی صحبت جس کی بعض نادان اپنے تکبر کی وجہ سے حقارت بیان حقارت بیان کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے کچھ نہیں ہوتا دیکھ لو اصحاب کہف کو قرآن پاک بولتا ثبوت ہے ناطق ہے اس منطوق کا اس مفہوم کا جو میں نے پیش کیا ہے کہ اصحاب کہف کی برکت سے وہ کتا جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب کہف میرے اولیا تھے اور ان کو چونکہ کئی سو سال تک سلانا تھا تو ان کو کروٹ کون دیتا کون دیتا تھا فرماتے نقل بہم ذات یمین و ذات شمال ہم خود اپنی رحمت سے ان کو دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے تھے سبحان اللہ تین سو سال تک کوئی سوتا رہے کروٹ نہ لے تو اس کے فالج گر جائے گا حالانکہ جسم سڑ جائے گا مگر حضرت قرآن شریف کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دیا کرتے تھے کتنی بڑی بات ہے جیسے ماں جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے تاکہ زمین پر لگنے سے ان کی کھالیں زخمی نہ ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو جو لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ والے ہو جائیں گے اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے اگر ہم خاندان کی جو رسومات شادی بیاہ میں ناچ گانے میں شرکت نہیں کریں گے یا شرف پردہ کر لیں گی ہم خواتین تو ہمیں کون پوچھے گا ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے سوسائٹی ہمیں نہیں پوچھے گی تو ہمارا کیا ہوگا میں کہتا ہوں وہی ہوگا جو اصحاب کہف کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے حفاظت فرمائیں گے وہ اپنے اولیاء کو دوسروں کے حوالے نہیں کر دیتے جاؤ بھائی تم ہمارے تو ہو لیکن ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے آہ اللہ تعالیٰ بہت پرواہ کرتے ہیں اور واہ واہ بھی دلاتے ہیں ہر طرف عزت دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اللہ تعالیٰ امتحان سے آگاہ فرما رہے ہیں اب پرچہ بتا رہے ہیں اب ہم سب لوگ دیکھ لیں نب نبل کم بش ام من الخوف ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے اس آزمائش امتحان کا پہلا پرچہ کیا ہے خوف خوف ہے یعنی خوف میں ہم تمہارا امتحان لیں گے لیکن گھبرانا نہیں یہ پرچہ بھی بہت آسان اور ہلکا ہوگا شعین کا استعمال بھی تقلیل کے لیے ہے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے ہے اور من بھی تبغیزیہ ہے من الخوف ہے نا یعنی بہت ہی قلیل خوف سے تمہاری آزمائش ہوگی جو دشمن سے دشمنوں سے یا نزول حوادث یا مسائل کی وجہ سے پیش آئے گا کوئی دشمن کا خوف ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا زلزلے آ گئے یا پھر کوئی مصیبت آ گئی تو اللہ مالوسی فرماتے ہیں المراد بالخوف خوف العدو خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے بہت سے لوگوں کو خوف ہوتا ہے اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کزالی کا جاننا لکلی نبین ادو من المجرمین ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا ہے یہ جلا تکوینی ہے انبیاء کی ترقی درجات اور تربیت کے لیے پر جس کا کوئی دشمن نہ ہو سمجھ لو یہ شخص اللہ منہاج نبو نہیں ہے ورنہ اس کے بھی دشمن ہوتے ہیں اگرچہ امتی کا پرچہ نبیوں سے آسان ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مصائب مجھے دیے گئے کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گزارا گیا کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے لہٰذا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اسی طرح صحابہ کو دشمنوں کا خوف رہتا تھا وہ بلاغت القلوب الحنا جرا یہاں تک کہ بعض وقت کلیجے منہ کو آ گئے وہ زلزلو زلزالن شدیدہ اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے ان کو ہلا دیا گیا لیکن پھر بھی حسب و نعم الوکیل کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے ہے غرض وہ خوف میں مبتلا کیے گئے بات یہ ہے حضرت خوف کی پوری تشریف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بناتا ہے نا بڑے درجے کی عزت دیتا ہے اس کو ذرا سا خوف سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور اتنا غم پہنچایا جائے کہ جب اس کو ساری دنیا میں عزت اور خوشی ملے تو اس کے سابقہ غم تکبر سے اس کی حفاظت کریں اس کی ابدیت کا زاویہ قائمہ نوے ڈگری قائم رہے ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے واہ واہ ہو تو اس کی آہ ختم ہو جائے جس متبع سنت بندے کو اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ دینا چاہتے ہیں اس کو اتنا غم دیتے ہیں کہ اس کی آہ نہ باہ سے ضائع ہوتی ہے نہ شہوت سے نہ جاہ سے یعنی عزت ملنے سے نہ واہ واہ سے ضائع ہوتی ہے سارا عالم اس کی تعریف کرے لیکن اس کی بندگی اس کی آجزی اس کی آہوزاری اس کی اشباری ہمیشہ قائم اور تابندہ درخشندہ اور پائندہ رہتی ہے اس لیے غم سے گھبرانا نہیں چاہیے ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے دیکھ لو صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے اور جنگ بدر وغیرہ میں کیسے کیسے مصائب سے گزرے لیکن انبیاء کو جو مصائب دیے جاتے ہیں وہ ان کو بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں انبیاء کو عجب اور قبر سے حفاظت کے لیے نہیں دیے جاتے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اخلاق رضیلا اس کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتے اس لیے انبیاء کے مصائب ان کی رفات شان اور بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں لیکن اللہ والوں کو خوف اور مصیبت جو پیش آتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عجب اور کبر سے ان کی حفاظت رہے تکبر نہ آئے ان کے اندر اور خوف کے بعد دوسرا امتحان ہے جو آج کل بہت ہو گیا ہے وہ ہے بلجو تمہارے امتحان کا دوسرا پرچہ بھوک ہے اللہ مالوسی فرماتے ہیں یہاں بھوک سے مراد قحط ہے اصل میں بھوک مسبب ہے اور اس کا سبب قحط ہے لہذا اس کی تفسیر قحط سے کی گئی یہ بارش نہیں ہوگی تو غلہ کم ہو جائے گا روٹی نہیں ملے گی تو بھوک لگے گی سبحان اللہ تو دو پرچے ہو گئے بھوک اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے بھوک مراد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کے پاس پیسے ہوں میں کھا نہیں پا رہا ہوں اور <clears throat> کوئی ایسی بیماری آ گئی یا پھر مہنگائی بہت زیادہ ہوئی بیماری تو چلے اللہ کی رحمت ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی کہ وہ چیز لے نہیں سکتا آٹا لینا مشکل ہو گیا بیچارے کے لیے یا چاول نہیں لے پکڑا پا رہا تو یہ بھی اس کا امتحان ہوتا ہے اور آگے امتحان کے دو پرچے ہو گئے خوف ہو گیا اور بھوک ہو گیا اور دوسرا دو پہلا پرچہ خوف دوسرا پرچہ بھوک تیسرا پرچہ ہے وہ نقص من الاموال اموال کبھی کبھی تمہارے مال میں بھی نقصان ہوگا اور کس طرح سے ہوگا کبھی تجارت میں گھاٹا ہو جائے گا کبھی نوکری چلی جائے گی صاحب تفسیر علمانی لکھتے ہیں کبھی باغات میں پھل نہیں آئیں گے تو پھلوں کی کمی سے مال کی کمی ہو جائے گی تو تیسرا امتحان کیا ہو گیا نہ مال میں کمی اور چوتھا پرچہ ول انفسی کبھی کبھی تمہارے پیاروں کی ہم جان لے لیں گے ان نہ قتل و کسی کا قتل ہو جائے گا کسی کو موت آ جائے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہوگا موت چاہے قتل سے ہو یا طبیعت کی وجہ سے ہو کبھی تمہارے پیارے اٹھائے جائیں گے اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا اللہ علوسی تفسیر المانی فرماتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر کے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یہ مصیبت اچانک نہیں ہوگی کیونکہ ہم تو پہلے ہی بتا چکے ان مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا اچانک مصیبت آنے والی ہے تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر بتانے والا اللہ تعالیٰ ہے جہاں تخلف نہیں ہو سکتا جہاں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے اور پانچواں امتحان کیا ہے وہ ثمارات کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اس کی تفسیر بازوں نے یہ بھی کی ہے اس سے مراد اولاد کا انتقال ہے اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے پھل ہوتے ہیں بہرحال ظاہری تفسیر یہی ہے کہ باغات میں پھل نہیں آئیں گے کیوں صاحب اگر مصیبتیں بلائیں اور تکلیفیں بری چیز ہوتی ہیں تو کیا بری چیز پر کبھی بشارت دی جاتی ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانچ پرچے ہو گئے ولانا خوف خوف کے ذریعے آزمائیں گے ولجو بھوک کے ذریعے مال میں کمی کے ذریعے ول انفسی کسی قریبی کا انتقال ہو جائے گا وس سوارات باغات میں پھل نہیں آئیں گے یا پھلوں کی کمی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے پھر آگے کیا فرمایا و شیر صابرین سبحان اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے خوشخبری سنا دیجیے کسی کو تکلیف ہو آپ کہیں مبارک ہو مبارک ہو تو اس کو کس قدر تکلیف اور غم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان میں جب کوئی مبتلا ہو تو آپ بشارت دے دیجیے کس کو بشارت دے دیجیے صبر کرنے والوں کو معلوم ہوا مومن کے لیے مصیبت اگر بری چیز ہوتی تو یہاں اللہ تعالیٰ لفظ بشارت نازل نہیں فرماتے اور بشارت دینے والا ارحم و راہمین ہے جس کے ذریعے بشارت دلا رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں یعنی سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت دلوائی لہٰذا یہ بشارت بھی کتنی پیاری ہے یہ بشارت دلیل ہے یہ مصیبت زحمت نہیں، یہ رحمت ہے یہ نعمت ہے اور کوئی عظیم الشان چیز ملنے والی ہے جیسے کوئی کسی سے موٹر سائیکل چھین لے اور مرسڈیز دے دے مرسڈیز گاڑی کبھی دیکھی ہے کسی نے حضرت والا کو آخر میں مرسڈیز میں بٹھاتے تھے وہ ان ان کے دوست کے پاس مرسڈیز گاڑی تھی تو کوئی موٹر سائیکل چھین لے اور مرسڈیز دے دے تو بتائیے کیا یہ مصیبت ہے بس مصیبت مومن کے لیے بری چیز نہیں ہے کیونکہ صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں متائے جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے بس صبر اتنی بڑی نعمت ہے جس پر اللہ کی مائیت کا انعام عظیم ملتا ہے اور صبر کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک صبر و فل مصیبہ مصیبت میں صبر کرنا اللہ کی مرضی پر راضی رہے دل سے شکایت مت کریں اور اعتراض بھی نہیں کرے حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے جہاد فرض ہے اتنا ہی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا بھی فرض ہے اس کا نام رضا بالقضا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ صرف سننا تو مستحب واجب نہیں بلکہ فرض ہے دل میں اعتراض پیدا نہ ہو اور دل سے شکایت بھی نہ کرے اگر آنکھوں سے اشبار آنکھیں اشبار ہو جائیں بار ہونا غم کا اظہار کرنا یہ صبر اور رضا بالقضا کے خلاف نہیں ہے حضرت والا فرما رہے میرا شعر ہے حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے بعض نادان کہتے ہیں دیکھو بھی اتنے بڑے عالم ہو کر رو رہے ہیں وہ نادانی سے سمجھتے ہیں رونا خلاف سنت ہے حالانکہ خلاف سنت تو کیا ہوتا عین اتباع سنت ہے کیونکہ آپ کے صاحب زاد حد ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے صحابہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دلیل رحمت ہے یہ دلیل رحمت ہے یہ بے صبری نہیں ہے معلوم ہوا اپنے پیاروں کے انتقال پر رونا خلاف صبر نہیں ہے لہذا جس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی بعض لوگوں نے ضبط کر لیا اور روئے بھی نہیں آہ بھی نہیں کی تو کیا ہوا کہ برداشت ہی نہیں کر سکے ہارٹ اٹیک ہو گیا حرکت قلب بند ہو گئی لہذا اتباع سنت میں بھی ہماری حیات ہے ہماری زندگی گارنٹی ہے اس لیے غم میں کچھ آہ کر لو کچھ رو لو کچھ مرنے والے کا تذکرہ بھی کر لو یہ دلیل رحمت ہے دلیل تعلق ہے اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے یہ خلاف صبر نہیں بے صبری یہ ہے کہ اعتراض کرنے لگے یا زبان سے شکایت کرنے لگے کہ بھی میرے عزیز کو ابھی سے کیوں اٹھا لیا جوان بیٹا تھا ابھی سے اٹھا لیا ابھی تو بےچارے کی شادی ہوئی تھی بیوی کا انتقال ہو گیا یا ابھی شادی ہوئی تھی شوہر کا انتقال ہو گیا اعتراض نہیں کرنا چاہیے پہلا کیا ہو گیا مصیبت میں صبر کرنا شکایت نہ کرے اعتراض نہ کرے دوسرا ہے الصبر اعلی طاعت جو نیک عمال کرتا ہے دین کا جو کام کرتا ہے جیسے نماز روزہ ذکر تلاوت سب پر قائم رہے فرما برداری اور اطاعت پر قائم رہنا بھی صبر ہے جب انتقال ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں پوری رات جاگی کفن دفن میں لگائے فجر کی نماز غائب یہ کون سے صبر ہے فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھنی واجب ہے بھی نماز قضا کر دی تو دوسرا کیا ہے اسبر اللہ تعالی عبادت پر صبر کرے تیسری قسم کی قسم کیا ہے اسبر عن انل جب گناہ کا تقاضا ہو تو نفس کو گناہ سے روکے نفس پر کنٹرول رکھنا اس گناہ سے رکنے میں دل پر جو بھی غم اور دکھ آئے اس کو برداشت کر لے سب سے اعلیٰ صبر ہے یہ وہ صبر ہے جس سے انسان ولی اللہ بن جاتا ہے جس کا دل گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہو جو شخص گناہوں کے شدید تقاضے دل میں رکھتا ہو اب کیا تقاضے پہلے ہوتے تھے لوگ لڑکیوں کو تلاش کرتے تھے اب موبائل کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کمرہ بند کر کے میں فیس بک کھولوں یوٹیوب کھولوں اور مجھے تنہائی ملے تو جلدی سے موبائل پہ واٹس ایپ پہ میسج کروں جس کا دل گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہو جو شخص گناہوں کے شدید تقاضے دل میں رکھتا ہو اگر کوئی حسین شکل سامنے آ جائے تو اسے دیکھنے کا شدید تقاضا ہوتا ہے یعنی بہت شدید دل چاہ رہا ہے مگر یہ تقاضے پر عمل نہیں کرتا اور چونکہ تقاضا شدید ہے اس کی وجہ سے اس کے بچنے میں اس کو مجاہدہ بھی شدید ہوگا دل چاہے گا بھائی اتنی پیاری حسین لڑکی جا رہی ہے لڑکا جا رہا ہے اور ایسا زبردست آپ نے موبائل خود ہی لیا ہوا ہے اور اس میں دل چاہ رہا ہے شدید تقاضا ہو رہا ہے گناہ کرنے کا اور وہ شخص کر بھی لیتا ہے بار بار تو ایسے شخص کو موبائل رکھنا نہیں چاہیے ایسا اور جو بچا ہوا ہے اور بار بار اس میں انٹرنیٹ پورا کھلا ہوا ہے شدید تقاضا ہو رہا ہے تو اس کو بچانے مجاہدہ بھی شدید ہوگا جب مجاہدہ شدید ہوگا تو اس کو مشاہدہ بھی شدید ہوگا یعنی اللہ کی تجلی اس کے قلب پر قوی تر ہوگی اس لیے جو لوگ نظر بچاتے رہتے ہیں اور گناہ سے بچنے کا شدید غم اٹھاتے رہتے ہیں جو سینے میں ایسا دل رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کا خون کرتا رہتا ہے ایسے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات متواترہ مسلسلہ وافرہ آتا ہوتی ہیں جس کے سینے ایسے دل کے حامل ہوں ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو ان کی شان ککر کی ہو جاتی ہے حضرت والا اپنا مقام خود بیان فرما رہے تھے اس وقت جو آج کل کی جدید ایجاد نے ثابت کر دیا جو بریانی پانچ چھ گھنٹے میں تیار ہوتی تھی اب چھ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے بس ایسے دلوں کی صحبت بھی کوکر کی شان رکھتی ہے کہ چند صحبتوں میں ان کے ساتھ رہنے والوں کو نسبت اولیا صدیقین عطا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے غم اٹھانے والے بندے اپنے سینے میں قلب شکستہ ٹوٹا ہوا دل اور خون آرزو کا دریا کا دریا رکھتے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھو پھر دیکھو گے اللہ کے رستے کی جو مسافت دس سال میں طے ہوتی ہے وہ چند گھنٹوں میں انشاءاللہ شاء طے ہو جائے گی سبحان اللہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ کا اشاد ہے میرے اس قول کی تائید ہے کہ مولا رومی کو سو برس کے تحجد سے جو قرب عطا ہوتا وہ شمس الدین تبریزی کی صحبت سے چند دنوں میں عطا ہو گیا بس جو شخص صبر کی تینوں قسموں پر عمل کر لے گا تو پھر ان اللہ صابرین اللہ کی مائیت خاصہ کا انعام اس کو ملے گا صبر کی بدولت ہی ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام صدیقیت نصیب ہوتا ہے صبر بغزیدت اور صدیقی شدن انہوں نے صبر اختیار کیا مقام صدیقیت تک پہنچ گئے یہ نہیں کہ مصیبت پر صبر کر لیا عبادت پر بھی صبر کر لیا لیکن شراب اور زنا بدماشی جاری ہے مائیت خاصہ کا انعام جب ملتا ہے جب صبر کی تینوں قسموں پر عمل ہو خصوصاً جو صبر صبر انل ماسیا گناہ کے تقاضوں پر صبر نہیں کرے گا وہ اللہ کی ولایت اولیا سے محروم رہے گا ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چاہے میرے قلب میں میرے قلب میں شکستگی آ جائے میرا دل اللہ کی محبت میں جلا بھنا کباب ہو میرے قلب پر اللہ کی تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ بازغہ وافر آتا ہوں تو گناہوں سے بچنے کا غم اٹھائے پھر وہ جہاں بھی جائے گا اللہ کے عشق و محبت کے مشق کی خوشبو اڑ جائے گی بڑے بڑے علماء تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ آہ یہ علوم تو ہم نے بھی پڑھے ہیں اس کی زبان سے کیا بات نکل رہی ہے بات یہ ہے کہ وہ ہرن ہے جس کے نافے میں مشک ہے یہ حضرت والا سے بات سنی ہرن کے نافے میں مشک پیدا ہو جاتا ہے خوشبو ایک پیدا ہو جاتی ہے دو ہرن کھڑے ہیں ایک کے پیٹ سے مینگنی نکل رہی ہے مشک سے اس کا نافا خالی ہے اور دوسرا ہرن اپنے پیٹ میں آدھا کلو مشک رکھتا ہے لاکھوں لاکھوں کا مشک ہے تو پھر یہ کھڑا رہتا ہے لیٹ کر گہری نیند نہیں لیتا کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قوت دیتے ہیں یہی ہلکی سی اونگ اس کے لیے کافی ہے کھڑا رہے گا نہ لیٹے گا نہ بیٹھے گا کیونکہ اس کے پاس ایک امانت آ گئی اور دیکھتا ہے کہ شکاری لوگ مجھ چھیننے کے لیے میری طاق میں ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنے تعلق کی دولت نسبت کی دولت ولایت کی دولت اپنے قرب خاص کی دولت دیتے ہیں تو اس کے سامنے مشق کیا چیز ہے پھر وہ بھی چوکنہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی حسین میری دولت نسبت کو چرا نہ لے یعنی مجھ سے گناہ صادر نہ ہو جائے نسبت معلّہ کے مشق کی حفاظت میں وہ ہر وقت بیدار اور چوکنہ رہتا ہے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس رہنا مش تو مخلوق ہے یہ خالق کا مش لیے بیٹھا ہے سبحان اللہ اللہ کی خوشبو لیے ہے اپنے سینے میں اس لیے حد اویس کرنی رحمت اللہ کی خوشبو دو سو میل حجاز مقدس تک گئی جبکہ رسول خدا حالات سفر میں تھے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انی لاجد من من قبل قبل یمن سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے مشک میں اتنی طاقت کہاں کہ دو سو میل تک اس کی خوشبو جائے یہ حضرت اویس کرنی کے قلب کی خوشبو تھی جو اللہ کی محبت میں جل رہا تھا اور سن بلو سوسائٹی میں تو خوشبوئیں پھیلی ہیں <laughs> اتنے نیک لوگ اور اتنے علماء اور اتنی نیک عورتیں رہتی ہیں اتنے نیک نوجوان اور بچیاں بھی کہ اس کی خوشبو پورے سن بلوچ میں پھیلی ہوئی سوسائٹی میں پھر حضرت والا رحمت اللہ بھی آرام فرمائے اسی کو رومی فرماتے ہیں گفت پیغمبر کے دستے صبا از یمن می آئے دم آئے خدا پیغمبر عام آدمی بھی آتا ہے بالکل دنیا دار کبھی نواز بھی نہیں پڑتا وہ بھی آگے سے سوسائٹی کہتا ہے بڑا سکون مل رہا ہے <laughs> پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا اور بہت سے لوگ جو سن بلو سوسائٹی میں دنیا دار رہ رہے ہیں وہ آئے اسی وجہ سے کہ اللہ والوں کی جھرمٹ میں رہیں گے ہم خود عمل نہیں کرنا <laughs> وہ عمل نہیں کر رہے بس وہ خوش ہیں ہم اللہ والوں کی جھرمٹ میں رہ رہے ہیں عمل تو کام بنے گا قیامت کے ان سب الگ الگ ہو جائیں گے فساق الگ اور نیک لوگ الگ ہو جائیں گے عمل کرنا پڑے گا وہ ٹھیک ہے ان کی وجہ سے ہم پہ بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ والوں کی وجہ سے قیامت یہ سب الگ الگ کر دی جائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے فرمایا سبا کے ہاتھوں پر ہواؤں کے کندھوں پر یمن سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے دیکھیے اللہ والوں کی خوشبو کہاں تک پرواز کرتی ہے بعض وقت اللہ والوں کی خوشبو سارے عالم میں پھیلتی ہے جیسے حضرت والا کی پھیل گئی اور ان کے انتقال کی خبر بغیر خبر کے نشر ہو جاتی ہے جب سورج ڈوبتا ہے تو سب کو پتا چل جاتا ہے نہیں یا ریڈیو پر اعلان ہوتا ہے سورج ڈوبتے ہی ہر آدمی اندھیرا محسوس کرتا ہے یہی حضرت والا کے ساتھ ہوا تھا ایسی حکیم الامت مجدد ملت آفتاب ملت تھے جن کا انتقال ہوا تو خواجہ عزیز الحسن مذہب رحمۃ اللہ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے دل میں اندھیرا محسوس کیا اور فرمایا محسوس ہو رہا ہے کہ نور ایک دم دل میں کم ہو گیا ہے معلوم ہوتا ہے حضرت حکیم الامت کا انتقال ہو گیا ہے اور بعد میں وقت ملایا تو وہی وقت تھا جب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تھا اس لیے کہتا ہوں اللہ والے ہو جاؤ پھر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اگر چاہتے ہو کہ تجلیات قرب الہیہ آپ کے دلوں پر متواترہ مسلسلہ وافرہ بازگاہ آتا ہوں ذرا ہمت سے کام لو مرنے کے بعد تو گناہ چھوڑ دو گے جیتے جی چھوڑ دو تمہارا جنازہ بد نظری نہیں کر سکتا مرنے کے بعد مردہ جسم کی قربانی اللہ کو قبول نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ان پر زندہ فدا ہو جائیں تم کس کا انتظار کر رہے ہو کہ مر جائیں گے تب گناہ چھوڑیں گے اس وقت تو آپ چھوڑیں گے نہیں گنا چھوٹ جائیں گے اس کا نام چھوٹنا ہے چھوڑنا نہیں ہے جیتے جی گنا چھوڑ دو تاکہ اللہ کی دوستی کا اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے گنا چھوڑنے کی تکلیفیں اٹھاؤ جب الفت کرنا ہے تو کلفت اٹھاؤ جب اللہ سے محبت کی ہے تو کلفت اٹھاؤ جب الفت ہوگی تو کلفت محسوس بھی نہیں ہوگی نظر بچا کر دل میں وجد آ جائے گا کہ واہ رے میرے مالک آپ کی توفیق کی کیا شان ہے آج سے <laughs> بیس سال پہلے ہم ایک حسین کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور آج آپ نے مقام دیا ہے ایک حسین کو بھی نہیں دیکھتے اور آپ کے راستے کا غم اٹھانے میں وہ مستیاں مل رہی ہیں کہ کیا جانے رند اور کیا جانے میخانے اور کیا جانے جام و مینا اور کیا جانے ساقی اور یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں اتفاقی <laughs> اس پر اولیاء اللہ کا اجماع ہے جن لوگوں نے اللہ کے رستے میں جتنا غم اٹھایا اس ان میں اتنی ہی خوشبو پیدا ہوئی جنہوں نے اللہ کے رستے میں سخت مجاہدہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا اتنا ہی مشاہدہ ہوا اتنی ہی خوشبو عطا ہوئی اتنا ہی درد دل عطا ہوا ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی ایک گلے تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا کیونکہ دنیا کے پھول تو مرجھانے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کا پھول مرجھانے والا نہیں ہے کل یومن ہوا فی شان ہر وقت ہر لہجہ ہر آن اللہ کی نئی شان ہے اس کے برعکس بڑے بڑے معشوقوں کو دیکھا وہ حسین لڑکیاں جن پر لوگ ایمان بھیجتے تھے سالی بھی نام محرم بھابھی بھی نام محرم خالہ زاد زاد چچا زاد ماموزاد اور عورتوں کے لیے <clears throat> دیور جیٹ خالو پھپھا مسلے بھالو کے گھر میں چلے آ رہے ہیں <laughs> بہنوئی سسر کے علاوہ جتنے مرد رشتے دار ہیں شادی کے بعد سب نامحرم ہیں ہمت سے کام لیں ذرا خواتین <clears throat> باہر پردہ کرتی ہیں گھر کے اندر بھی کریں اس کے برس معشوقوں کو دیکھو گے وہ حسین لڑکیاں جن پر لوگ ایمان بیچتے تھے سو برس کی نانی اما بن چکی ہیں اور نوجوان حسین لڑکے جن کو دیکھنے کو بڑے بڑے عقل والے پاگل ہوتے تھے اب وہی نانا ابا نظر آتے ہیں ارے ظالموں بڈھے حسن یا حسن زوال شدہ کو چھوڑ دینا تو کافر کا بھی کام ہے یہ حضرت والا کا خاص مضمون تھا زوال ہو گیا حسن میں بالکل پھیکا پڑ گیا نانا سو سال کا ہو گیا اس وقت تو کافر بھی اس سے پیار نہیں کرے گا ہندو بھی نہیں پوچھتا یہودی بھی عاشق نہیں ہوتا کہ کس بڈی یا بڈے پر تم مومن ہو کر اور اللہ کی راہ میں سلوک کا دعویٰ کر کے گولیاں پہن گول ٹوپیاں پہن کر اولی اللہ کی شکل بنا کر کس طرح ان بگڑنے والی شکلوں پر بگڑتے ہو اور لومڑیوں کی طرح راہ فرار اختیار کرتے ہو ذرا ہمت سے کام لو تو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں صبر کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت دلا رہے ہیں وبشر اذا اذا عزا صن مصیبہ انا للہ و الیہ راجعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ملک ہیں اور انہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے تھوڑی سی اور باتیں اس میں رہتی ہیں مصیبت کی چار تفسیریں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب ذیل مواقع پر صبر فرمایا ہے اور ان نا راجون پڑھا ہے ان چار مقامات پر ان نا للہ پڑھنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت کر دی کہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی انا للہ و انا الہی راجون پڑھ کر ان اللہ معصابرین کی دولت حاصل کر لو وہ کیا ہے ان دا لدغ شو کا تھی کانٹا چپ جائے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے انا انا للہ و الہی راجعون دوسرا ہے باوضی جب مچھر کاٹ لیتا تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا یہ پڑھتے تھے ان نا لہی و انہ راج یہ راستہ مل رہا ہے کہ چھوٹی مصیبت پر بھی یہ فضیلت مل رہی ہے ہے تو چھوٹی مصیبت میں بڑی فضیلت لے لو چھوٹے عمل پر اجر عظیم لے لو آپ نے یہ خاموشی سے نہیں پڑھا ذرا بلند آواز سے پڑھا جبھی تو صحابہ نے سنا بس صحابہ کا سننا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے جہرن پڑھا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شخص نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے یا بیٹھ کر تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن شریف میں نہیں پڑھا وہ کو کا قوائمہ خطبے کی حالت میں آپ قائم تھے جب اونٹوں کا قافلہ دیکھ کر گندم لینے کے لیے بعض صحابہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے معلوم ہو آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کا قائمہ اس میں قائمن حال ہے اور فیل حال سے حال سے مقید ہوتا ہے یعنی اس حالت میں آپ کو چھوڑا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے ایسے ہی صحابہ کا انا للہ سننا دلیل ہے کہ آپ نے جہرن یعنی تیز آواز میں پڑھا ہے اور تیسرا موقع جب آپ نے انا للہ پڑھا جب چراغ بجھ جاتا تھا لائٹ جب چلی جائے اس وقت تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اس زمانے میں جب کبھی بجلی فیل ہو جائے تو اس سنت کو ادا کر لیا کریں یہ نہیں کہ ہمارے پاس چراغ تو نہیں ہے چراغ نہیں ہے تو بجلی تو ہے لہذا یہ سنت ادا کر لو وہ آئندہ انختائش جب چپل کا فیتا ٹوٹ جائے تب بھی یہ پڑھ لو انا للہ و الہ راجعون لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیے ان چار مثالوں پر عمل کر کے امت کو دکھا دیا لیکن پھر آخر میں قاعدہ کلیہ بھی بتا دیا چونکہ ہر شفیق اور مہربان استاد چند جزیات کے بعد ایک کلیہ بیان کر دیتا یعنی اصول بتا دیتا ہے تاکہ شاگرد اس پر قیاس کر سکے لہٰذا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ قیامت تک آنے والی امت اپنی ہر حالت کو اس پر منتب کر سکے اور قیاس کر سکے کہ انا للہ پڑھنے کے کیا کیا مواقع ہو سکتے ہیں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا کلیے کے طور پر مصیبت کی تفسیر بیان کر دی کلو ما مصیبت لہو لہو اجرن ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف پہنچا دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اس پر اجر ہے اور ایک بات اور بھی سن لو اگر دس سال پہلے کی مصیبت یاد آ جائے جیسے دس سال پہلے کسی کا انتقال ہوا اور آج اس کا خیال آ گیا اور دل میں تھوڑا سا غم پیدا ہو گیا تو پچھلی مصیبتوں پر بھی انا اللہ و انا راجون پڑھ لے گا اس کو بھی اجر مل جائے گا اور انا للہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے سنت استرجا یعنی انا للہ پڑھنے کی سنت حقیقی معنوں میں اس وقت ادا ہوگی جب زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں یعنی ہم اللہ کے مال اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں ہم ان کے مل ہم ان کے کنٹرول میں ہیں ملکیت ہیں مملوک ہیں اور مالک کو اپنے ملک میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے لہٰذا ہمارے گھر میں مولانا مظہر سلموں کی والدہ بھی اللہ کی ملکیت تھی مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز کو جہاں چاہے رکھے جب تک چاہے رکھے اور جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دے انا للہ سے مراد یہی ہے کہ ہم ہر طرح سے اللہ کی ملک ہیں اور مالک کو ہم پر ہر طرح کے تصرف کا حاصل حق حاصل ہے وہ انا الہی راجون اور دائی عارضی ہے ہم لوگ بھی وہیں جانے والے ہیں یہ دو جملے ان سے بڑھ کر کائنات میں صبر کا کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا مصیبت میں اس کلمے سے زیادہ مفید جواب مفید والا جواب اور مفید والا جواب موتی کا کوئی مفرہ خمیرہ نہیں پیش کر سکتا جدائی کا غم تو ہوتا ہے اور رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے چنانچہ مکہ شریف میں پہنچنے کے اگلے دن حضرت والا فرما رہے ہیں میرے بیٹے مولانا مظہر صلی وسلم نے مجھے اطلاع دی کہ مرض بڑھ گیا ہے لیکن کہا کہ والدہ بھی اجازت دے رہی ہیں کہ ابھی وہاں اور رہ جاؤ میں نے دل میں کہا اجازت اور ضابطہ اور چیز ہے رحمت اور رابطہ اور چیز ہے لہٰذا میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب مجھے فوراً واپس جانا چاہیے حضرت والا عمرے پہ تھے اور پیرانی صاحبہ ہے بیمار ہو گئی تھی کیونکہ عمرہ ہو چکا معلوم ہوا رات کو کراچی کے لیے ایک پرواز ہے لیکن بتایا گیا کہ اس میں جگہ ملنا کچھ وجہ سے مشکل ہے لیکن یہ بھی میرے گھر کی کرامت تھی ہمارے دو احباب سعودی ایئر لائن کے دفتر گئے تو وہاں بہت رش تھا اجتماع تھا شاید ڈیڑھ دو گھنٹے میں نمبر آتا لیکن دو منٹ میں کمپیوٹر میں ان کا نام آ گیا تین سیٹیں بھی مل گئیں اور بورڈنگ کارڈ بھی مکہ شریف ہی میں مل گیا جبکہ جدہ ایئرپورٹ پر ملتا ہے ان کی کرامت تھی کہ ہر طرف سے مدد ہوئی اس کے بعد مدینہ پاک کی حاضری کے لیے ٹیکسی ہی سے گئے اور مواجہ شریف میں صلاحت و سلام پڑا اسی ٹیکسی سے فوراً جدہ واپس ہو گئے سارا دن مسلسل سفر رہا ایک لمحے کو آرام نہیں کیا جو دین پہ چل رہا ہے نا اس کو آرام چھوڑ دینا چاہیے جو رات کے وقت آرام کرے بس کافی ہے ہر وقت ہی سو رہے ایسے شخص سے پھر دین کا کام لیا نہیں جاتا سارا دن مسلسل سفر رہا ایک لمحے کو آرام نہیں کیا لیکن اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ زوف کے باوجود سب نہایت آسانی سے ہو گیا تین شابان مطابق تیئیس نومبر کی شام کو گئے تھے اور پانچ شابان یعنی پچیس نومبر کی صبح کو کراچی پہنچ گئے دو دن میں سفر کیا عمرے کا بس واپسی ہو گئی صرف ایک دن کے اندر عمرے کی ادائیگی اور مدینہ پاک کی حاضری سب اللہ نے نصیب فرما دی علالت کے سولہویں دن انیس شابان پانچ شعبان کو والا واپس آ انیس بدھ کے دن ان کا انتقال ہو گیا تقریباً پچاس سال کا ساتھ رہا میرے دل سے پوچھو اس غم کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو دل کو صدمہ پہنچا پچاس سال کا ساتھ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور صرف ساتھ نہیں بلکہ سراپا وفاداری ہمیشہ دین میں معین رہی میرا حضرت شیخ پھول پوری رحمت اللہ خدمت میں مسلسل رہنا انہی کی وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی کہ جب تک چاہیں شیخ کے ساتھ رہیں حضرت شیخ کے ساتھ پہلی بار جب پاکستان آیا تو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایک سال تک واپس جانا بھی نہیں ہوا نہ جانے کی مجاہدے مشقت اور تنگی سے سارا سال گزارا لیکن کبھی شکایت نہیں کی اس لیے دل کو اتنا غم ہوا جس کو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور ساتھ ساتھ ساتھ بھی بھی نصف صدی کا دو چار دن کی بات نہیں ہے نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں حضرت میر صاحب رحمۃ النبی نصف صدی تک <clears throat> کتنے سال ساتھ رہے چالیس سال پینتالیس سال چالیس سال پچاس سال ہی ہو گئے ایک رات تو اچانک میرے منہ سے نکل گیا اے بڑھیا تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی پھر میں نے جلدی سے اپنے دل کو سنبھالا سبحان اللہ اور اللہ سے عرض کیا ہم آپ کی مرضی پر راضی ہیں اس وقت ان کی رحلت آپ کی منشا سے ہوئی لہٰذا اس وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آپ کی تجویز اور آپ کی مرضی سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی چیز نہیں اور آپ کے ہر فیل میں حکمت اور بندوں کا فائدہ ہے لہٰذا مرضی مولا از ہمیں از ہما اولا اس لیے اے اللہ آپ کے فیصلوں پر ہم دن سے راضی ہیں اور فالج کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی تھی اگر دس بارہ دن اور زندگی ہوتی تو بستر پر لیٹے لیٹے کھال زخمی ہونے لگتی تھی پھر خدا نہ خواستہ اگر سڑنا شروع ہو جاتی تو اور تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی لہٰذا جس وقت اے اللہ آپ نے بلایا وہ ان کے لیے بھی رحمت ہے اور ہمارے لیے بھی رحمت ہے بس آپ اپنی رحمت سے ان کی بے حساب فرمائیے اور اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے اور کروٹ کروٹ چین عطا فرمائیے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے اور ان کی برکت سے ہمارے تمام جائز کام اپنی رحمت سے بنا دیجیے آج ایک راز کی بات بتاتا ہوں میں ان کی بزرگی کا اتنا معتقد ہوں یہ اپنی اہلیہ حضرت والا اپنی اہلیہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کیونکہ میں نے پچاس سال ان کو دیکھا انتہائی تحجد گزار بڑی صابرہ بڑی شاکرہ دنیا کی محبت تو جانتی ہی نہ تھی زندگی بھر کبھی فرمائش بھی نہیں کی ہمیں ایسا کپڑا لا دو یا ویسا لا دو جانتی ہی نہیں تھی کہ دنیا کہاں رہتی ہے جب گھر میں جاتا تھا تو دیکھا قرآن شریف کھلا ہوا ہے تلاوت ہو رہی ہے ان کو اللہ نے میرے لیے ایک نعمت عظما بنایا تھا تو ہم لوگ شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں نیک بیویاں دی ہیں اور سب سے بڑی نعمت کہ ان کے پیٹ سے مجھے اللہ نے مولا مظہر کو عطا فرمایا پھر ان کے ذریعے سے ہمیں پوتے عطا فرمائے جو سب ماشاءاللہ حافظ اور عالم ہو رہے ہیں کچھ عالم ہو چکے کچھ ہو رہے ہیں جس زمین سے سونے کا پہاڑ ملا ہو اس کی انسان کتنی قدر کرتا ہے نیک اولاد کی نعمت نعمت عظما کا ذریعہ اور جڑ تو وہی ہے لہٰذا طبعی غم تو فطری بات ہے اور رحمت کا تقاضا ہے لیکن اللہ کی مرضی پر الحمد دل بالکل راضی ہے یہ صرف اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے راضی برضا رہنا ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے مرزا مرزا جانے جانا رحمت اللہ کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے کچھ پہلے اپنی ڈائری میں ایک شعر لکھ دیا تھا تاکہ میرے بعد میرے بچے زیادہ نہ روئیں عجیب پیارا شعر ہے لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا یعنی میں تو اپنے گھر وطن جا رہا ہوں جہاں اپنے بچوں بڑوں اور خاندان کے تمام بزرگوں سے مل کر اور سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کی زیارت سے مشرف ہو کر کتنا خوش ہوں گا مرنا در حقیقت اپنے گھر جانا ہے ہمارا زیادہ خاندان تو وہی ہے انتقال سے چند دن پہلے کہنے لگی ابھی ابھی ہمارے بیٹے اظہر اور اطہر آئے تھے دو بیٹے مولانا مظہر سے پہلے پیدا ہوئے تھے جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا جب یہ کہا تو اسی وقت دل کھٹک گیا کہ اب بچنا مشکل ہے ایسا معلوم ہوتا ہے عالم برزخ منکشف ہو رہا ہے میں بہت سی خواتین کے خط اور فون آتے ہیں ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہے ہم مر رہی ہیں آپ کوئی مر نہیں رہی ہیں آپ <coughs> ماشاء اللہ زندہ ہے <laughs> یہ وسوسے آپ کے وہم ہیں بہرحال اللہ نے ان کا جسم خاکی لے لیا اور قبرستان میں لٹا دیا لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے فوراً جس میں اعلیٰ عطا ہو گیا ہوگا اعلیٰ میں برزخ جو روحوں کی انتظار گاہ ہے اور ویٹنگ روم ہے جہاں پر قیامت تک رہنا ہے وہاں مرتے ہی دوسرا جسم عطا کر دیا جاتا ہے ایمان والے کو الین میں کافروں کو سجین میں رکھا جاتا ہے الین بہت زبردست اونچی جگہ ہے اللہ والوں کو وہاں رکھا جاتا ہے اور کافر لوگ جو ہے نیچے زمین کی گہرائی میں سجین میں رکھتے ہیں ایمان والوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کافروں کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے مومن جب مر کر اللہ کے پاس جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کی جاتی ہے خواہ کتنا ہی گنہ گار ہو اسی طرح جو خاندان والے پہلے جا چکے ہیں دادا دادی نانا نانی سب سے ملاقات ہوگی میرے تو دونوں زندہ ہیں <laughs> دادا دادی بھی زندہ ہے نانا نانی اللہ ان کی عمر برکت ہے نوے نوے سال کے ہو گئے ماشاء اللہ بس مرنے والا تو وہاں خوش ہوتا ہے لیکن رہنے والوں کو غم ہوتا ہے لیکن یہ تقوینی انتظام ہے اگر موت نہ آئے تو گھر میں رہنے کی جگہ ہی نہ ہو مان لیجئے دو سو گز کا پلاٹ ہے اور پانچ نانا اور پانچ نانی اور پانچ دادا اور پانچ دادی سب زندہ ہیں بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں تو بتائیے گھر میں جگہ رہے گی ہماری جگہ ہی نہیں ہوگی وہاں پہ پھر تو تعویذ دباؤ اللہ میاں ان کو جلدی بلائیے نہ معلوم یہ جاتے کیوں نہیں ہے معلوم ہوا موت بھی اللہ کی رحمت ہے رہا غم تو اس پر کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے وہ کیا بشارت ہے اللہ کا علیہم صلاح میں رب ہی بس ختم ہو رہا ہے جو مصیبت کے وقت صبر سے رہتے ہیں ہیں اللہ سے راضی رہتے ہیں تو ان پر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں سلاد کے کئی معنی ہیں جب بندے کے لیے کہا جائے سلاد پڑھ رہے ہیں تو سلاد کے معنی نماز کے ہیں جب دعا مانگ رہا ہو تو سلاد کے معنی دعا کے بھی ہیں تو سلاد کی نسبت جب مخلوق کی طرف کی جائے گی تو مراد ہے نماز اور دعا جب اللہ کی طرف کی جائے گی اللہ سلاد بھیج رہا ہے تو وہاں مراد نزول رحمت ہے اسی طرح سلاد کے معنی دعائیں مغفرت کے بھی ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی محبت میں کسی بندے کے پاس جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں جیسا کہ اس فقیر کی محبت کے لیے آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو اللہ اور رسول کے وعدوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ستر ہزار فرشتے گھر سے چلتے ہیں اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں معلوم ہوا جو لوگ اپنے نیک گمان سے کسی کو اللہ والا سمجھ کر محض اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرنے آتے ہیں تو ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے جو راستے پر اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے لیے دعائیں مفرت مغفرت کرتے ہیں اور جب مسافہ کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے کہتے ہیں اللہ عملہ ہوں وص فی کا علی اجلی یا اللہ یہ آپ کے لیے مل رہا ہے آپ کی وجہ سے محبت کر رہا ہے فصل ہوں اس کو اپنے سے ملا لیجئے اس لیے جو لوگ اللہ والوں سے ملتے ہیں جلد اللہ والے ہو جاتے ہیں کیونکہ ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں لگتی ہیں یہ آیت پوری کس کا ترجمہ ہے اللہ کا علیہم صلاوات الم رب و رحمہ سلاد جمع ہے خاص خاص رحمتیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر خاص خاص رحمت نازل فرمائے گا لیکن آگے و رحمت بھی فرمایا کہ میں رحمت عامہ سے بھی اپنے صبر کرنے والے بندوں کو محروم نہیں کروں گا اور صابرین پر خاص خاص رحمتیں تو اللہ برسائے گا ہی اور رحمت عامہ بھی دے گا یہ رحمت خاصہ کے آبشار کے تسلسل کے ساتھ رحمت عامہ بھی ملے گی پے در پے سلاوات اور رحمت پہ رحمت نازل ہوگی یہ تفسیر بیان القرآن ہے جو پیش کر رہا ہوں اور بعد میں وہ رحمت ہے یہ تعمیم بادت تخصیص ہے یعنی رحمت عامہ کے بعد یہ رحمت عامہ مراد ہے اس کی وجہ حضرت نے عجیب بیان فرمائی کیونکہ حکم صبر پر عمل کرنے میں تمام صابرین مشترک ہیں اس لیے اس کا بدلہ رحمت عام ہے لیکن چونکہ ہر صابر کے صبر کی کیفیت اور خصوصیت اور کمیت جدا ہے لہذا ان خصوصیت کا سلا بھی جدا جدا خاص عنایات سے ہوگا جتنا جس کا صبر ہوگا اتنی ہی عنایت خاصہ اس پر مبزول ہوگی اللہ کا علیہم صلاوات ربہم یہ تو ایک رحمت ہوگی آگے وارحمہ بھی فرمایا یہ نزول رحمت تمہارے رب کی طرف سے بدون واسطہ ملائکہ ہوگی یعنی فرشتے نہیں ہوں گے ڈائریکٹ اللہ کی رحمت ایسے شخص پر آئے گی جو صبر کرے گا اور میرے رب بھی فرمایا تمہارا رب ڈائریکٹ تم پر رحمت نازل کرے گا دیکھو کوئی دوست کسی کو ڈائریکٹ کوئی براہ راست کوئی چیز دے خود نہ دے بلکہ کسی کے ذریعے سے دے فرق ہے یا نہیں تو مر رب سے اللہ نے مزہ بڑھا دیا صبر کو میٹھا کر دیا تمہارے رب کی طرف سے بدون واسطہ ملائکہ رحمت خاصہ بھی ملے گی اور رحمت عامہ بھی وہ اولا محتون یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور مطلوب تک بھی پہنچا دی ہے یعنی اس حقیقت تک ان کی رسائی ہو گئی کہ اللہ ہی ہمارے مالک اور نقصان کا تدارک کرنے والے ہیں ہدایت کے دو معنی ہیں ایک تو اراعت الطریق راستہ دکھانا اور دوسرا دوسرے اصال مطلوب مطلوب تک پہنچا دینا یعنی جیسے رستہ دکھا دے کہ یہ نیپا چورنگی ہے اور مطلوب کیا ہے نیپا چورنگی تک پہنچا دیا بس صبر کی دو برکتیں ہیں ایک تو اللہ کا رستہ نظر بھی آ جائے گا دوسرے اللہ تک پہنچ بھی جائے گا یہ ہے محتدون کا ترجمہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جن کو اپنے ملک ہونے اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ گیا اور جو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقصان کا تدارک فرما دیتے ہیں ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ اللہ یا یا یا رحمان رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ ہمیں بھی بہت زیادہ صبر کرنے والا بہت زیادہ شکر کرنے والا اپنی نظروں میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا فرما دیجیے اے اللہ صبر کی تینوں قسموں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے اچھے اخلاق نصیب فرما اے اللہ مصیبت میں صبر کرنے والا بنا کہ ہم شکایت نہ کریں اعتراض نہ کریں عبادات پر صبر کرنے والا بنا کہ فرض واجب سنت موقع کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے کتنی مشقت ہو اس میں زکوٰۃ دینے میں نماز پڑھنے میں ہر جو فرائض واجبات ہیں اے اللہ اس کو اٹھانے کی ہمت اور توفیق دے دیجیے اور صبر و الماسیہ گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ساری بشارت ہے جو آپ نے ہمیں دینے کے لیے عنایت فرمائی ہے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے ہمیں بھی اپنے صبر والے بندوں میں شامل فرما لیں اے اللہ ہم آپ سے عافیت ہی مانگتے ہیں جب کوئی آزمائش آ جائے تو یا اللہ ہمیں اس پہ صبر کی توفیق عطا فرما آپ نے پرچہ آؤٹ بھی فرما دیا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے مال میں کمی کے ذریعے کسی کے انتقال کے ذریعے یا مال یا اور کوئی بھوک کے ذریعے یا اور کسی کے ذریعے پانچ کے طریقے بتائے تو ان سب کا یہی مفہوم ہے کسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائیں گے ضرور بھی ضرور آزمائیں گے مگر وہ آزمائش بہت ہی ہلکی ہوگی یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما آزمائش آ جائے اس پہ صبر کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ اور اپنے شیخ سے مضبوط تعلق نصیب فرما میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے ان کے درجات بلند فرما کیسے پیارے لوگ تھے کیا پیرانی صاحبہ کیا ان کا صبر کیا اللہ والی خاتون تھی ہماری پیرانی صاحبہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے ان کے درجات بھی بلند فرما اور ہماری ماں بہن بیٹی کو ان کے اس عمل سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما ان کو بھی صابر اور شاکرہ عورت بنا دیجیے اور آپ راضی ہو جائیے علیہ وسلم اللہ علیہ نبی علمی آمین بحرمت اہلی علی اختر صاحب کو بھی مکمل صحت عطا فرما جلد سے جلد بیماری کا نام و نشان مٹا دے علی اختر صاحب ان کے گھر والوں پہ رحمتوں کی بارش فرما تنویر صاحب ان کے گھر والوں کو بھی خوب صحت عطا فرما ان کے بچوں کو بھی اس کو بھی صحت عطا فرما مجھے میرے گھر والوں کو والدین کو بھی ہم سب کو صحت کام ہے آج اللہ عطا فرما اور اپنی صحت کے دولت کو آپ پہ فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور جن کو صحت ملی ہوئی اسی قدر کی توفیق عطا فرما اور اس کو اللہ پہ فدا کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ نبی المی پیار اور حرمتی سے مشہور ہو گیا ہو رہا ہے بنتا ہی کیا پڑھ دیتا ہوں حضرت والا کا میسج آئی